عبد المطلب بن ابی ودا کہتے ہیں کہ عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کوئی بات سنی جس کی انہوں نے آپ کو خبر دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ گئے اور پوچھا میں کون ہوں لوگوں نے کہا آپ اللہ کے رسول آپ پر اللہ کی سلامتی نازل ہو آپ نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے سب سے بہتر گروہ میں پیدا کیا پھر اس گروہ میں بھی دو گروہ بنا دیے اور مجھے ان دونوں گروہوں میں سے بہتر گروہ میں رکھا پھر ان میں مختلف قبیلے بنا دیے تو مجھے سب سے بہتر قبیلے میں رکھا پھر انہیں گھروں میں بانٹ دیا تو مجھے اچھے نصب والے بہترین خاندان اور گھر میں پیدا کیا جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو بتیس یہ حدیث ضعیف ہے